یہ مطالعہ پاکستان ہے کچھ وہ تنظیم اور ہے اس نے سفا نمبر اٹھتی ہے اٹھتی دے دے قومی زندگی کے ہر شعبے میں عورتوں کی شرکت کی حوصلہ افزائی کی جائے یہ مدرسے کا سبق ہے جہاں بندے میری سے ناراض تھا یہ سبق آیا کھڑا ہے عورتوں کی شرکت کی حوصلہ افزائی کی جائے کہ مطلب مدرسے والے آخر نے کہ مسلمان کی دھی جی وہ کلینڈر بنے لمے روٹ پہ چلے کیونکہ ہر شعبہ ہر برابر ہونا ہے ہے یعنی شوبھا گا ضرور لگنا اور سن میری گل کے اتنے جنوب گسا لگنا ہے نا یا وہ کافر ہونا ہے یا منافق ہونا ہے یا کلا ہونا ہے یا بن گیا کیوں یہ گل کہہ دسلمان دشمنی آ کے کی زندگی کے ہر شعبے میں عورتوں کی شرکت کے سلاف کی جائے کتاب مدرسے بھی اردو زبان